وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے